ٹوپی ایک مرتبہ ایک جگہ جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھی وہاں کوکو رہتا تھا وہ ایک بہت ہی ہوشیار چھوٹا سا لڑکا تھا کوکو کے والد کی ایک بہت بڑی ٹوپیوں کی دکان تھی ٹھیک شہر کے بیچوں بیچ حالانکہ کوکو ایک بچہ تھا اس کے والد اکثر اسے اپنی غیر حاضری میں وہاں کا کام کاج سونپ کر جاتے تھے کوکو چیزوں کی فروخت میں ماہر تھا اور وہ حساب میں بھی اچھا تھا وہ اکثر اچھے سے فروخت کرتا اور اچھا منافع بھی کماتا کوکو کے والد بھی اس اس کے ہنر کے قائل تھے پر وہ اپنے فرزند کے بارے میں فکر مند بھی تھے جانو کوکو نے مجھے بتایا کہ آج اس نے کتنا اچھا منافع کمایا وہ اچھا کام کر رہا ہے اوہ مجھے بہت اچھا لگے گا اسے ایک بڑا کاروباری بنتے دیکھ کر کارا اس لڑکے میں یقیناً ہنر ہے پر ہمیں احتیاط برتنی پڑے گی اس کی بڑھتی ہوئی فطرت کی بابت کیسی وہ فروخت میں ماہر ہے بس یہی تو ہے تم بہت زیادہ فکر کر رہے ہو کیسے ہو کوکو کیا میں ان بالر ہیڈز میں سے ایک دیکھ سکتا ہوں میرے والد مجھے ایک جنازے پر لے جا رہے ہیں اور میرے پاس کالے سوٹ کے ساتھ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے او بالر ہیڈز تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہیں کیوں نہیں تم ہیٹس خریدتے اور اسے جنازے پر پہن کر جاتے وچ ہیٹ کیا یہ کچھ غلط نہیں ہوگا اس میں غلط کیا ہے جو لفظ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ بہت ہی الگ ہے میرے دوست یقیناً یہ الگ تو دکھے گا یہ تھوڑا زیادہ مہنگا ہے بالر ہیٹس کے مقابلے میں پر یہی وہ ہے جو ان دنوں ہر کوئی پہن رہا ہے یہ نیا رواج ہے تم پر اچھا لگے گا پھر چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں اس بیچ دینے کتنا منافع کمایا او آخر کار یہ پاس کئی سالوں سے پڑا تھا تم نے اسے کسے بیچا تمہارا دوست بین اسے چاہیے تھا اسے نہیں چاہیے تھی میں نے ایک ضرورت ایجاد کی کیا کاروبار اس طرح نہیں کیا جاتا ابا پہلے مانگ ایجاد کرو رکو مجھے اس کی بابت اچھا محسوس نہیں ہو رہا تم نے کیا کیا تم نے اس کے لیے ضرورت کیسے ایجاد کی جب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی او آسان ہے میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس ہیٹ کو خریدے اور کسی کے جنازے پر پہنے جس پر وہ اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہے تم نے یہ کیا کیا جنازہ انتقال ہوئے لوگوں کے لیے معذرت پیش کرنے کا موقع ہے تم نے ایک چھوٹے بچے کو جنازے پر بھیجا وہ بھی وچ ہیڈ پہنا کر یہ ایک جنازہ ہے کاسٹیوم پارٹی نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ ایک دانش مندی کا سودا تھا میں نے اس سے پیسہ کمایا تھا دیکھیے یہ رہے اتنے سارے پیسے صرف اس لیے کہ تم نے اس سے کچھ پیسے کمائے یہ اسے دانش مندی کا سودا نہیں بناتا کوکو تمہیں اپنی کارگزاری کے بارے میں سوچنا ہوگا تم کیا کرو گے اگر اس کے ابا یہاں آئیں اور اپنا پیسہ واپس میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہوگا اگر بن کے ابا اپنا پیسہ واپس مانگتے ہیں تو پھر ہمیں سیدھے انہیں انکار کرنا ہوگا ایک سودا تو سودا ہوتا ہے بین اب اس اس کا کیا کرتا ہے ہے یہ تو کی مرضی نا میں نے سوچا تھا کہ آپ خوش ہوں گے میں نے اس بیکار سے نجات پا لی ہے کوکو غصے میں بھرا دکان سے باہر چلا گیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ابا کیوں خوش نہیں ہے اس نے اچھا منافع کمایا تھا دوسری طرف کوکو کے ابا مسلسل اس کے بارے میں فکر مند ہو رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کوکو یہ سمجھ جائے کہ اپنے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے مراد مانگی وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کچھ کرنے سے پہلے سوچے تارے نے ان کی مراد سنی اس رات کوکو کو ایک خواب آیا کیسے ہو کوکو ہاں؟ میں کہاں ہوں تم کون ہو میں ایک پری ہوں اور میں تمہیں ایک تحفہ دینے آئی ہوں ایک تحفہ کیا یہ اس دانش مندی کے کے سودے میں ہے جو میں نے اپنی دکان میں سر انجام دیا مجھے اس کا علم تھا ٹھیک ہے یہ لو یہ ایک تلسمی ٹوپی ہے ہر مرتبہ جب تم اسے پہنو گے اور اتارو گے تمہیں اس کے اندر ایک سونے کا سکہ ملے گا بہت خوب میں دولت مند ہو جاؤں گا پر ایک بات یاد رکھنا کوکو اگر تم نے اس ٹوپی کا استعمال تین سے زیادہ مرتبہ کیا تو ہر سکے کے بدلی تمہارا قد ایک انچ کم ہو جائے گا اور تم چھوٹے ہو جاؤ گے تو ہر دفعہ جب مجھے سونے کا سکہ ملے گا تو میں بونا ہوتا جاؤں گا ٹھیک ہے میں یہ یاد رکھوں گا اسے عقل مندی سے استعمال کرنا گڈ مارننگ کوکو کیا امید ہے تم اچھے سے سوئے ہوگے ہاں میں سویا تھا لگتا ہے تم اب مجھ سے اور ناراض نہیں ہو یہ اچھی بات ہے میرا مطلب ہاں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں شکریہ <laughs> میرے خیال سے مجھے تمہیں یہ یاد نہیں کرانا چاہیے تھا آپ مجھ پر چلائے جبکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی کوکو امید ہے تم ایک دن سمجھ جاؤ گے کہ جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اور کہتا ہوں وہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے خیر میں اور تمہاری امی شہر سے باہر جا رہے ہیں ہم آج شام کو واپس لوٹیں گے اچھے سے رہنا ٹھیک ہے پر کوکو نے جواب نہیں دیا وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ موقع کی نزاکت کو سمجھنا کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ان ٹوپیوں سے منافع کمانا ہے رکو میری تلسمی ٹوپی میری تلسمی ٹوپی کہاں ہے کوکو اپنے بستر سے اترا اور اس نے اپنے آس پاس دیکھا اچانک اس نے اپنے تکیے کے نیچے دیکھا میری تلسمی ٹوپی کوکو نے بےتابی سے اسے پہنا اور اتارا ٹوپی کے اندر ایک سونے کا سکا تھا کوکو بہت خوش ہوا میں <laughs> اس نے فوراً ہی اسے اپنے سر پر رکھا اور اتارا تو وہاں ملا ایک اور سونے کا سکا کوکو کو اچھے سے یاد تھا جو پری نے اس سے کہا تھا اگر تم نے اس ٹوپی کا استعمال تین سے زیادہ مرتبہ کیا تو ہر سکے کے بدلی تمہارا قد ایک انچ کم ہو جائے گا اور تم چھوٹے ہو جاؤ گے hmm, میرے خیال سے ایک ہفتے کے لیے اتنا کافی ہے میں اسے ایک دفعہ اور استعمال کرنا چاہوں گا جب امی اور ابا واپس آئیں گے وہ ضرور بہت خوش ہوں گے کوکو نے احتیاط برتتے ہوئے اپنی ٹوپی الماری میں رکھ دی اور اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا بہت خوشی ہوئی پر وہ مسلسل الماری میں پڑی ٹوپی کے بارے میں سوچتا رہا چاہے وہ جو کچھ بھی کرتا اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتا سچ مچ اپنے بال کٹوانے چاہیے پر میرے پاس پیسے نہیں ہے ٹوپی استعمال کر سکتا ہوں پر پھر میں امی اور ابا کا انتظار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ان کا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے استعمال کروں گا اور میں انہیں تین سونے کے سکے دکھاؤں گا کوکو نے وہی کیا جو اس کا دل چاہا وہ بہت خوش تھا کہ اب اس کے ہاتھ میں تین سونے کے سکے ہیں

تین اور چار میں بس اس سے خوش نہیں ہوں بہت امکانہ لگے گا اپنے والدین کو بس چار سکے دینا اگر میرا قد گھٹ رہا ہے تو کم سے کم مجھے اس سے بڑا خزانہ کما لینا چاہیے ساتھ ہی میں بہت ہی کم عمر بھی ہوں میرے پاس بہت وقت ہے اپنے قد میں اضافہ کرنے کے لیے مجھے اس سودے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے انجام کے بارے میں بنا سوچے کوکو ٹوپی سے پیسے نکالتا رہا اور کچھ ہی عرصے میں وہاں فرش پر سونے کا ڈیر لگ گیا تو یہ دیکھ اب یہ ایک دانش مندی کا سودا ہے میں کچھ ہی مہینوں میں اپنا کچھ واپس بڑھا لوں گا اور پھر بھی دولت مند بنا رہا چلو اب میں سکون سے سو سکتا ہوں پر کوکو نے ایک بات نہیں سمجھی تھی کوکو کو لمبا ہونے میں کئی سال لگ گئے تھے اور اس نے منٹوں میں اس کا سودا کر کے گوا دیا رکو اس کا مطلب یہ کہ اپنا قد حاصل کرنے میں مجھے کئی سال لگ جائیں گے او او نہیں نہیں اب میں کیا کروں اپنا قد واپس کیسے حاصل کروں میں میں کچھ نہیں کر سکتا میں اپنے بستر تک بھی نہیں پہنچ سکتا میں کچن کے کاؤنٹر پر بھی نہیں پہنچ سکتا کوکیز لینے کے لیے اور میں دکان پر بھی نہیں جا سکتا نہیں کوکو نے فوراً ہی ٹوپی الماری سے نکالی اور اسے زور سے جھٹکا وہ اسے اپنے سر پر ڈالنے سے ڈر رہا تھا تو اس نے فرش پر پڑے ہوئے سونے کے سکے اٹھائے اور انہیں واپس ٹوپی میں ڈالنے کی کوشش کی یہ لو اپنا سارا پیسہ واپس لے لو اپنا سونا لے لو مجھے پھر سے لمبا بنا دو مہربانی کر کے کچھ تو کرو بیکار کی ٹوپی کوکو نے اتنی زور سے سکے ٹوپی میں ڈالے کہ ٹوپی پھٹ گئی نہیں خواب آیا کوکو کہاں میں یہاں ہوں نیچے دیکھو یا خدا تم نے یہ کیا کر لیا میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کا استعمال نہ کرنا میں جانتا ہوں پر میں ایک دانش مندی کا سودا کرنا چاہتا تھا میں نے سوچا کہ ایک انچ قد گھٹا کر سونے کا حصہ حاصل کرنا بہت ہی آسان طریقہ ہے دولت مند بننے کا کوکو ایک دانش مندی کا سودا کرنے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک آسان طریقہ ڈھونڈو کچھ کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تمہیں اپنے کام کے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے اب مجھے بتاؤ کیا اب بھی تمہیں یہ دانش مندی کا سودا لگتا ہے نہیں بالکل نہیں

تم سونا رکھ سکتے ہو اور برسوں انتظار کر سکتے ہو اپنے قد واپس لوٹنے کا نہیں بالکل نہیں اپنی ٹوپی اور اپنا سارا سونا واپس لے لو اور مجھے اتنا ہی لمبا بنا دو جتنا میں تھا کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ایک دکان ہے اور میں ابھی بھی اسکول میں ہوں میں اپنا خود کا سونا کماؤں گا اور میں جانتا ہوں میرے والدین بہت خوش ہوں گے یہ ایک اچھا انتخاب ہے کوکو یہ لے لو جب کوکو کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو فرش پر پایا جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے جان لیا کہ وہ اپنے اس لمبے جسم میں واپس آ گیا ہے تبھی دروازے کی گھنٹی بجی وہ اسے کھولنے کے لیے دوڑا <laughs> <laughs> ہم اتنی دیر کے لیے تو نہیں گئے تھے مجھے معاف کر دیجیے ابا اب میں سمجھ گیا ہوں آپ صحیح تھے صرف اس لیے کہ وہ آسان لگتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دانش مندی کا سودا ہے اب سے میں ہمیشہ اپنی کارگزاری کے اثر کے بارے میں سوچوں گا تم نے خود بخود یہ جان لیا میرے خیال سے مجھے تمہیں زیادہ تنہا چھوڑنا چاہیے نہیں کبھی نہیں کوکو نے اپنے ابا کو کس کر پکڑ لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ کبھی مستقبل کے بارے میں سوچے بنا کام نہیں کرے گا کہانی ختم